قیامت کی نشانیاں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ ہم نے شروع کیا تھا اب تک اس کے تعلق سے تقریباً چودہ دروس ہو چکے ہیں آج پندرہواں درس ہے آج کے درس میں بھی ہم انشاءاللہ اللہ قیامت کی کچھ مزید چھوٹی نشانیاں جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ قیامت تو آنے والی ہی ہے اگر کسی کا قیامت پر ایمان نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے یہ تو ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے کہ قیامت قائم ہوگی لہذا اس پر ایمان رکھنا تو ضروری ہے لہذا قیامت سے پہلے چیزیں کیا ہوں گی وہ بھی قیامت پر ایمان میں داخل ہیں لہذا ان کی بھی معرفت ہمیں حاصل کرنا چاہیے اسی لیے یہ سلسلہ آپ لوگوں کے سامنے شروع کیا گیا قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے آج انشاءاللہ کچھ نشانیاں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو حق پر قائم رکھے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین پر شرات مستقیم پر قائم رکھے عامر رب العالمین چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی جھوٹی گواہی دینا بھی ہے یہ جہاں گناہ کبیرہ ہے وہیں قیامت کی ایک نشانی بھی ہے اللہ کشور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں تین بار آپ نے فرمایا لوگوں نے کہا کہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا کیونکہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اس روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے دنیا اسے بڑا گناہ مانے نہ مانے اللہ کی نظر میں انبیاء کی نظر میں اور جو انبیاء کے وارثین ہیں انبیاء کے منحج پر چلنے والے اور جو سلب صالحین کے منحج اور عقیدے پر قائم ہیں ان سب کی نظر میں دنیا کا سب سے بڑا گناہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے قرآن کہتا ہے حدیثیں کہتی ہیں صلب صالحین کہتے ہیں ان کا اس پر اجماع ہے لہذا سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے یہ ایسا گناہ جسے اللہ ابامن کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اگر انسان توبہ کیے بغیر مر گیا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا حقدار بن جاتا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے اللہ رب العالمین نے جہاں اپنا حق بیان کیا وہیں ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں تو ماں باپ کی نرفمانی کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے پھر آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے پھر بیٹھ گئے اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اس طریقے سے مسند احمد کی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی دینے والے اور حق کو چھپانے والے پیدا ہوں گے اور دونوں چیزیں واقع ہو گئی ہیں جھوٹی گواہی دینے والے آج لوگ پیسے پر جھوٹی گواہی دیتے ہیں باقاعدہ گواہ بکتے ہیں آج جس کے پاس پیسہ ہے وہ گواہوں کو خرید لیتا ہے اس جگہ پر موجود نہیں ہوتا لیکن پیسہ لے کر کے جھوٹی گواہی دیتا ہے تو ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں اور حق کو چھپانے والے کتنے لوگ ہیں جنہیں حق معلوم ہے جو علماء سو ہیں دنیا دار علماء ہیں اہل باطل ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کو حق معلوم ہے لیکن وہ حق کو چھپاتے ہیں حق کو لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتے حق چھپا چھپاتے ہیں لوگوں کے سامنے کیونکہ ان کی کرسی کا مسئلہ ہے ان کے منصب کا مسئلہ ہے اور اب تک جو لوگوں کو دھوکہ دے رکھا اس کا مسئلہ ہے اس لیے لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے اور اپنے منصب اور کرسی کی حفاظت کے لیے حق کو جانتے ہوئے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں اور حق کو لوگوں کے سامنے واضح طور پر بیان نہیں کرتے بہت بڑے مجرم لوگ ہیں جو بھی ان کے پیچھے چلتا ہے ان سب کا ان سب کے گناہوں کا بوجھ ان کے اوپر لاد دیا جائے گا سب کی ذمہ داری ان کے اوپر آئے گی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا چاہیے دنیا ہمیشہ قائم نہیں رہے گی ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی انسان دنیا کے اندر اکیلا آیا ہے اور دنیا سے اکیلا جائے گا کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا یہ دنیا کا کر و فر یہ دنیا کا جاہو منصب اور یہ دنیا کی کرسی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی دنیا کی کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں جائے گی ہمارے ساتھ ہمارا عمل جائے گا ہمارا عقیدہ جائے گا اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اللہ کا خوف کھانا چاہیے پیسے کے لیے یا منصب اور کرسی کے لیے حق کا چھپانا توحید کو کی کے بجائے شرک کی دعوت دینا اور شرک پر محبت کا غلاب چڑھا کر کے اسے توحید بابر کرانا بدعات کو دنیا کے اندر عام کرنا اس کی نشر و اشاعت کرنا یہ ساری چیزیں میرے بھائی حق کے حق کے چھپانے کے زمرے میں آتی ہیں اس لیے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے بلا کسی کی ملامت کے خوف کیے بغیر ان کو چاہیے کہ حق کو لوگوں کے سامنے پھیلائیں حق کی وضاحت کریں توحید ایک دم واضح ہے اللہ کا دین واضح ہے اس کی رات بھی دن کے ماننے کے طریقے سے واضح ہے اس میں کوئی غموز نہیں ہے کوئی اس کے اندر یعنی کوئی غموز اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو ناقابل فہم ہو سب واضح الحمد لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ حق کو چھپاتے ہیں تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے طارق بن شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے قیامت سے پہلے یہ چیزیں عام ہو جائیں گی کیا صرف خواص کو سلام کرنا یہ بھی قیامت کی نشانی جسے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں تجارت کا عام ہونا حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت میں معاون ہوگی بلکہ عورتیں تجارت کرتی ہیں اس قدر آج تجارت عام ہو گئی ہے ہر انسان بزنس کرنا چاہتا ہے دنیا کی دوڑ میں سب لگے ہوئے ہیں دنیا کمانے کی سب کو فکر ہے لیکن آخرت کی ہم میں سے اکثر لوگوں کو فکر نہیں ہے تو تجارت عام ہو جائے گی گھر گھر تجارت ہوگی اور ہر شخص تجارت کے اندر ملوث ہوگا اور یہ چیز واقع ہو چکی ہے قطار رحمی یہ بھی عام ہو جائے گی لوگ قطع رحمی کریں گے اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کریں گے اپنے والدین کے حق کی خدمت نہیں کریں گے اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کریں گے میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کریں گے اور اس طریقے جو رشتہ دار ہیں اور جن کا ان پر حق ہے ان کے ساتھ قطع رحمی کریں گے اور سلا رحمی نہیں کریں گے جھوٹی گواہی دینا یہ بھی عام ہو جائے گا یہ بھی جیسا کہ بتایا کہ آج جو درس ہے قیامت کی نشانی جس کا تذکرہ چل رہا جھوٹی گواہی کے تعلق سے کہ جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی سچی گواہی کو چھپانا سچی گواہی کو چھپانا یعنی لوگ سچ نہیں بولیں گے دین کے معاملے میں بھی لوگ سچ نہیں بولیں گے معاملات کے اندر بھی لوگ سچ نہیں بولیں گے تجارت کے اندر لوگ سچ نہیں بولتے جھوٹ بولتے ہیں اور اس طریقے سے ایوب کو چھپاتے ہیں اور چیزوں کی اور سامان کی مبالغہ آرائی اس کے اندر کرتے ہیں جو اس کے اندر نہیں ہوتا اس کو بھی بتاتے کہ ہاں یہ خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں اور عیوب کو چھپاتے ہیں تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور قلم کا ظاہر ہونا یعنی خوب لوگ لکھیں گے آپ دیکھیے فیس بک پر دیکھیے اور واٹس ایپ پر دیکھیے سوشل میڈیا پر دیکھیے جس کو کچھ بھی شد بدھ نہیں ہے جسے لکھنے کا بھی سلیقہ نہیں معلوم ہے وہ سب بھی لکھتے ہیں خوب لکھتے ہیں یعنی کئی کئی صفحات لوگ لکھ دیتے ہیں تو قلم کا ظاہر ہونا قلم کا عام ہو جانا کتابت اور لکھنا یہ سب چیزیں بہت زیادہ عام ہو جائیں گی یہ مسرد احمد کی حدیث ہے اور جھوٹی گواہی دینے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ قاضی کے سامنے جھوٹی گواہی دینا بلکہ اس میں ہر طرح کی جھوٹی گواہی شامل ہے جیسے لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے جھوٹی گواہی دینا اسکول میں طلبہ کا جھوٹی گواہی دینا یا اس طریقے سے ماں باپ کے سامنے اولاد کا جھوٹ بولنا لوگوں کا آپس میں جھوٹ بولنا یہ سب کیا ہے جھوٹی گواہی دینا یہ ساری چیزیں جھوٹی گواہی کے اندر شامل ہیں تو جھوٹی گواہی یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو واقع ہو چکی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی دینے والے اور لوگوں کا مال جھوٹی قسم کھا کر کے ہڑپ کر جانے والوں سے منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا جھوٹی گواہی دینے سے اور جھوٹ بول کر کے جھوٹی قسمیں کھا کر کے لوگوں کا مال ہڑپ کر جانے سے منع فرمایا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جو جھوٹی قسم سے کسی مسلمان کا مال کھاتا ہے جب اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ ان الزین اشترون بہد اللہ و ایمان قلیلہ اللہ خلا قلحم فلاخرہ ولاء کل محم اللہ کہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اس کی قسموں کے ذریعے سے معمولی قیمت کماتے ہیں یا خریدتے ہیں یا ایسے لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اللہ ان سے کلام اور گفتگو بھی نہیں کرے گا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسمیں کھا کر کے لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا یہ کیا ہے یہ سب سنگین جرم ہے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی نشانیاں ہیں ایسے ہی سچی گواہی چھپانا اس سے پہلے ذکر ہوا جھوٹی گواہی دینا اور ایک اور نشانی یہ کہ سچی گواہی کو چھپا دینا انسان اپنی جان کے خوف سے یا رشتہ داروں کی وجہ سے یا اس کے اپنے اقربا ہیں اس کی وجہ سے یا اپنے اوپر خوف کھاتا ہے کہ ہماری نوکری چھن جائے گی ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے انسان سچی گواہی کو چھپا لیتا ہے اور سچی گواہی نہیں دیتا انسان انکار کر دیتا ہے یہ کیا ہے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور گواہی کو چھپانے سے منع کیا گیا ہے قرآن کریم اللہ رب کے ارشاد ہے ولا تک تم شہادہ گواہی کو مت چھپاؤ او میں تم حافلبو جو گواہی کو چھپاتا ہے وہ کیا ہے اس کا دل گنہگار ہے یعنی جس انسان کے دل میں ایمان کی کمی ہوگی اس کے دل کے اندر کجی ہوگی اور دل کے اندر ٹیڑھا پن ہوگا وہ آدمی گواہی کو چھپائے گا اس لیے ایک سچے انسان کو چاہیے ایک امانت دار اور دیانت دار شخص کو کہ جھوٹی گواہی کبھی بھی نہ چھپائے عام طور پر اگر یہ سچی گواہی کبھی نہ چھپائے کیونکہ سچی گواہی جب یہ کسی کسی کے خلاف ہوتی ہے خاص طور سے اگر سامنے والا چھوٹا انسان ہے اور جس کے خلاف گواہی دینا ہے وہ بڑا انسان ہے بس مال دولت والا ہے منصب والا ہے تو انسان کیا کرتا ہے سچی گواہی کو چھپا دیتا ہے اور انکار کر دیتا ہے کہتا کہ مجھے نہیں معلوم میں وہاں پر موجود نہیں تھا مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے انسان جھوٹی گواہی دے دیتا ہے اور سچی گواہی کو چھپا لیتا ہے تو یہ کیا ہے یہ ذاتی مسالے کی بنیاد پر جھوٹی یا سچی گواہی کو چھپا لینا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو واقع ہو چکی ہے اور اس کے اندر آج بہت سارے لوگ ملوث ہیں ایسے ہی جہالت کا عام ہو جانا جہالت عام ہو جائے گی اور یہاں جہالت سے مراد کیا ہے یہ دینی امور کی جہالت ہے دنیاوی چیزوں کی جہالت نہیں ہے دنیاوی معاملے تمہیں تو انسان دن بدن ترقی کے مناظر طے کر رہا ہے نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اور چیزیں ایجاد ہو جائیں گی انسان کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے جو آج نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں تو دنیاوی چیزوں میں جہالت نہیں بڑھ رہی ہے دنیاوی چیزوں میں تو انسان کا علم بڑھ رہا ہے کیونکہ انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے لیکن دینی چیزوں میں دینی امور کے اندر جہالت لوگوں کی عام ہوتی جا رہی ہے یہاں تک کہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ دینی مسائل جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے جو دین کی بنیاد ہے ان چیزوں سے بھی بہت سارے مسلمان ناواقف ہوتے ہیں بلکہ مسلمانوں کی اکثریت ناواقف ہے آپ ان سے پوچھیے دین کے تین بنیادی اصول بتائیے نہیں بتا پائیں گے پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں بتا پاتے کہ دین کے تین بنیادی اصول کیا ہیں تین بنیادی اصول جو قبر کے اندر سوال کیے جائیں گے کیونکہ وہ سوال ہر بندے سے ہوگا ہر انسان سے کیا جائے گا جو بھی انسان دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے سب سے تین سوالات کیے جائیں گے تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارے نبی کون ہے لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت اس کو نہیں جانتی اللہ کے بارے میں لوگوں کو نہیں معلوم توحید کیا ہے توحید کس میں ہے شرک کسے کہا جاتا ہے اور روبیت کے اندر شرک کیا ہوتا ہے عبادت کے اندر شرک کیا ہوتا ہے اللہ کے اسما صفات کے اندر شرک کیا ہوتا ہے تمام چیزوں سے لوگ نواقف ہیں ایمان کے جو ارکان ہیں اسلام کے ارکان جو بنیاد ہے دین کی ان کے بارے میں لوگوں کی اکثریت کیا ہے جاہل ہے دنیاوی علم بہت ہے ان کے پاس ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں سائنسداں ہیں بہت علم ہے دنیا کا نئی نئی چیزیں پیدا کر رہے ہیں دنیاوی چیزوں کے اندر خوب ترقی کر رہے ہیں اور خوب زیادہ ٹیکنالوجی ایجاد ہو رہی ہے لیکن دین کے معاملے میں زیرو اور صفر ہے ان کو نہیں معلوم ہے کچھ بھی نہیں معلوم دین کے بارے میں اس طریقے سے دین سے اعراض دین سے دوری جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے پسندیدہ دین ہے ایک دین جو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا دین اسلام دین توحید اس قدر لوگ اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اس قدر لوگوں کے اندر دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے ابھی یہ جگہ میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ بیان کر رہے تھے کہ میں روزے میں مثال تھا اپنے ملک ہندوستان میں میں نے جوانوں کو دیکھا کہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں کوئی ان کے پاس ادھر نہیں ہٹے کٹے تندرست ہیں نوجوان ہیں مائیں منع کرتی باپ منع کرتا کہ روزہ مت رکھو ابھی عمر کیا روزہ رکھنے کی ابھی تمہارے سامنے بڑی عمر پڑی ہوئی ہے کوئی بچہ داڑھی رکھنا چاہتا ہے لوگ اس کو داڑھی رکھنے سے منع کرتے ہیں نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کے ماں باپ اس کو نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں کہ بھی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے ابھی عمر کہاں تمہاری زیادہ ہو گئی داڑھی رکھ لو گے شادی نہیں ہوگی ابھی سے نماز پڑھو گے لوگ بیوقوف کہیں گے پاگل کہیں گے نہ اس باللہ اس قدر لوگوں کا رجحان بدل گیا لوگوں کی ذہن اور فکر بدل چکی ہے کہ علمان الحفیظ کہ لوگ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن خود لوگ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ماں باپ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ان کے ذمہ دار سرپرست رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے ان کو نمازوں سے اور داڑھی رکھنے سے کپڑے کو ٹہنے سے اوپر رکھنے سے یا اس طریقے سے نماز پڑھنے سے روزہ رکھنے سے ان تمام چیزوں سے منع کرتے ہیں عدم اور گناہ اپنے سر پر مول لیتے ہیں ہم کو چاہیے ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں اپنے آپ کو اللہ ماتا ماتی من او انفس کم و اہلی کم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل ویال کو جہنم سے بچاؤ وقو دہناس الحجارا جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ حدیث اللہ کل رائم وکل کم مسعول رویت ہی سن لو میری بات تم میں سر آدمی رائی ہے نگبان ہے ذمہ دار ہے ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں بیوی ماں سے اس کی اولاد کے بارے میں جو گھر کا نوکر چاہ کر اس سے اپنے آقا کے مال کے بارے میں سب سے سوال کیا جائے گا ہر آدمی سوال کیا جائے گا ہر آدمی ذمہ دار ہے ہر آدمی اپنے ہر آدمی کو اللہ رب العامی نے کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی سلطنت عطا کی ہے اس کا وہ بادشاہ ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے اور جس کے ماتحت ہے اس کی رعایا ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن اسے سوال کیا جائے گا جواب دہی کا احساس ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے ہم بجائے اس کے کہ بچوں کی اپنے ماتحت کے لوگوں کی دینی تربیت کریں ان کو دین سکھائیں توحید سکھائیں سننا سکھائیں صحابہ سے محبت سکھائیں صلب صالحین کے منہج اور طریقے کو ان کے سامنے بتائیں خود پابند بنے دین کے نماز کے پابند ہوں روزے کے پابند ہوں سچ بولیں سچائی کی تعلیم دیں خود ہمیں کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو اور جو ہمارے ماتحت کے لوگ ہیں ان کو اس کی باقاعدہ تربیت کرنی چاہیے کیونکہ ان کا حق ہمارے اوپر اور ہم سے پہلے سوال کیا جائے گا ہماری اولاد کے بارے میں کہ ہم نے اپنی اولاد کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا اگر نہیں ادا کریں گے تو ہم مجرم ہوں گے آج دیکھیے کہ باپ اپنی اولاد کو کے درمیان عدل نہیں کرتا انصاف نہیں کرتا ان کی دینی تربیت نہیں کرتا اس طریقے سے اگر اس کی بیٹیاں ہیں بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں سے حق نہیں دیتا وراثت نہیں دیتا کتنا بڑا ظلم ہے بیٹیوں کے اوپر میرے بھائیوں بہت بڑا ظلم ہے یہ بیٹیوں کے اوپر باپ ہے اس کا لیکن باپ ظالم بنا ہوا ہے اور اس طریقے سے حق سے تجاوز کرتا ہے اللہ کے حدود کی پامالی کرتا ہے اور اپنی بیٹیوں کو اپنے جائیداد میں سے وراثت نہیں دیتا اور کہتا کہ میں نے تمہاری شادی کر دی شادی میں نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا اور اس طریقے سے بیٹی کا حق چھین لیا جاتا ہے بھائی بھی اس کے کا حق ادا نہیں دیتے حق ادا نہیں کرتے میرے بھائیوں یہ سب جرم ہے لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا ہے یہ حقوق العباد کے اندر آتا ہے یہ بنتوں کے حقوق کے اندر آتا ہے بندوں کے حقوق جب تک بندے نہیں معاف کریں گے کوئی معاف نہیں کر سکتا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا بندوں کے حقوق کو ہمیں چاہیے چاہیے تھا کہ انصاف سے ہم کام لیتے ہمارے بھی کے پاس ایک صحابی تشریف لائے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو باغ دے دیا ہے ہمارے بھی نے پوچھا کیا تمہارے اور بھی اولاد ہے کہا کہ ہاں کہا کیا ان کو بھی باغ دیو کہا کہ نہیں تمہارے بھی نے کیا فرمایا اللہ سے جڑو مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ اپنی اولاد کے درمیان عدل انصاف سے کام لو عدل اور انصاف سے کام ہمارے بھی کی تعلیم دین کی تعلیم انصاف کیا جائے ہم اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اگر ہماری بچیوں پر کوئی باہر کا انسان ظلم کرے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں جذبات کنٹرول میں نہیں آتے لیکن ہم خود باپ ہو کر کے ماں ہو کر کے ہم خود مجرم بنے ہوئے ہیں اور خود اپنی بچیوں پر ظلم کرتے ہیں کیا بچوں کی شادی میں پیسے نہیں لگتے یہ اللہ رب اللہ نے ان کا حق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے وراثت کے اندر ان کا اور ہم ان کو حق سے بے دخل کر دیتے ہیں جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں نوز بلّہ مظالب اور میں بیٹیوں سے بھی کہوں گا عورتوں سے بھی میں کہوں گا کہ طاقتور بنو اپنا حق لو کیونکہ آج بہت ساری بیٹیاں نہیں لیتی اپنا حق اس وجہ سے کہ مجھے اپنے میکے میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی بھائی مجھے نہیں بلائے گا فلاں مجھے نہیں بلائے گا لوگ کیا کہیں گے دنیا والے میں اسی بیٹیوں سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کھائیے اللہ تعالیٰ نے حق تمہارا دیا ہے اگر آپ حق لوگی تو انشاءاللہ اور بچیاں پیدا ہوں گی بیٹیاں پیدا ہوں گی اور دنیا کے اندر یہ چیز عام ہوگی جیسے کہ آج یہ عام ہو چکا ہے کہ بیٹیوں کا حق نہیں دیا جاتا ان شاء جب آپ لوگ میدان میں آئیں گی اور اپنے بھائیوں سے حق لیں گی والدین سے حق لیں گی تو انشاءاللہ یہ چیز عام ہوگی اور لوگ شریعت پر عمل کرنا شروع کریں گے لوگوں سے مت ڈریے آپ دین پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اللہ آپ کا ساتھ دے گا لہذا آپ کا حق آپ اس کو لیجئے زبردستی حق معاف کروانا بہت سارے زبردستی معاف کروا لیتے یہ بھی غلط اور ناجائز ہے حق زبردستی معاف نہیں ہوتا لہذا ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کھائیں ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اپنے اولاد کو بیٹیوں کو اپنے جائیداد میں حصہ دے کر کے جائیں اگر ان کو معلوم ہوگا ہو کہ ہمارے بعد حصہ نہیں ملے گا ہماری بیٹیوں کو نصیحت کر کے جائیں باقاعدہ وصیت کر کے جائیں اور جائیداد کو تقسیم کر کے جائیں کہ ہماری اتنی جائیداد ہے اور اس طریقے سے نہیں آخری وقت میں باقاعدہ وصیت نامہ بنا کر کے جائیں تاکہ بیٹیوں کو بھی حق مل سکے آج بہت ظلم ہو رہا ہے بیٹیوں کے اوپر ہم خود ظالم ہیں اپنی بیٹیوں کے اوپر لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے اور جو لوگ نہیں دیتے ہیں کیا دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے کیا جواب دیں گے جب بیٹیاں کہیں گی یا اللہ پوچھے گا تم نے اپنی بیٹی کا حق ادا کیا کہ نہیں ادا کیا صرف اس کی تعلیم و تربیت کر دینے سے بیٹی کا حق ادا نہیں ہوگا بلکہ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ آپ پر کے مال میں بیٹی کا حق ہے جنم لی ہے آپ کے پیٹ سے وہ آپ اس کے باپ ہیں آپ اس کی ماں ہیں لہذا آپ کے بال میں آپ کی بیٹی کا حق ہے لہذا یہ جو آج ظلم ہو رہا ہمارے معاشرے کے اندر اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور علماء کو خاص طور سے اس میدان میں آنے کی ضرورت ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے علماء بھی اس میدان کے اندر پیچھے ہیں وہ بھی بیٹیوں کو جائیداد میں حق نہیں دیتے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوف کھانا چاہیے آپ علماء ہیں آپ اسوا نمونہ ہیں لوگوں کے لیے آئیڈیل ہیں لہذا آپ اگر ایسا کریں گے تو عوام کا کیا حال ہوگا ان بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر لہذا علماء کو چاہیے کہ خاص طور سے میدان کے اندر آئیں اس کے لیے باقاعدہ لوگوں کے اندر بیداری لائی جائے لوگوں کو بتایا جائے اور گاؤں گاؤں محلہ محلہ جا کر کے لوگوں کو بتایا جائے جہاں توحید کی دعوت دی جائے شرک سے لوگوں کو منع کیا جائے وہیں حقوق العباد لوگوں کے بیان کیے جائیں اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ بچیوں کا حق بھی بیان کیا جائے اور لوگوں کے اندر سے عام کیا جائے تاکہ لوگوں کے اندر دینی بیداری پیدا تو بتا میں یہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ جہالت عام ہو جائے گی اور جہالت عام ہونے کا مطلب ہے دینی امور سے جہالت دنیائی امور سے جہالت یہاں پر مراد نہیں ہے لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے اور عوام نہیں دارالعلوموں کے فارغی نہیں جانتے مدرسوں کے فارغین نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے آپ ان سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے وہ کہیں گے اللہ ہر جگہ موجود ہے یا کوئی کہے گا ہمیں نہیں معلوم کوئی آپ سے ناراض بھی ہو جائے گا کہے گا کہ ایسا الٹا الٹا پلٹا سوال کیوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے میرے بھائی ہمارے نبی نے سوال کیا تھا یہ سنت ہے سوال کرنا اور ایک آدمی کے ایمان کے جانچنے کی کسوٹی ہے ایک معیار ایک ترازو ہے ظاہری طور پر جو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے ہم یہاں جبیل کے اندر بھی جو ہمارے پاس کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آدمی ہوں اور جو ہے عالم ہوں اور یا اور میں درس دینا چاہتا ہوں یا خطبہ دینا چاہتا ہوں باقاعدہ ہم سے سوال کرتے ہیں یہی ہم سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے کچھ اور سوال کرتے ہیں اور معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی کا عقیدہ اس کا مناج کیا ہے تو میرے بھائی کسوٹی ہے جو اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے الرحمٰن استوا اللہ کے ذات عرش پر جلوہ فروز عرش پر اللہ رب العالمین کی ذات جلوہ فروز ہے لیکن آج لوگوں کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک ہزار سے زیادہ دلیلیں اس بات کی کہ اللہ العالمین کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہر انسان کی فطرت کہتی ہے ہر انسان کی عقل کہتی ہے قرآن و حدیث کے اندر بے شمار رسوس ہیں تمام ربیوں کا دین ایک تھا اور یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر آسمان کے اوپر ہمارے نبی نے ایک لوڈی سوال کیا جس لوڈی کو ایک صحابی نے تھپڑ مار دیا تھا اور وہ صحابی انہیں آزاد کرنا چاہتے تھے ہمارے بھی نے کہا کہ اس کو میرے سامنے حاضر کرو آپ نے اس سے دو سوال کیا پہلا سوال یہ تھا کہ عین اللہ اللہ کی ذات کہاں ہے اللہ کے رسول سوال کر رہے ہیں اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا سوال کرنا غلط ہے ایسا سوال کرنا منع ہے یہ تو الٹا پلٹا سوال ہے یہ کون سا آپ سوال کر رہے ہیں یہ تو کوئی سوال کرنے والی چیز ہی نہیں نا اس اللہ میں ڈالی جہالت کی دلیل ہے یہ ہمارے نبی نے سوال کیا کسی کی امام جانچنے کے لیے ہم سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات کہاں ہے اس نے کہا کہ اللہ کی ذات اوپر ہے آسمانوں پر ہے پھر آپ نے پوچھا میں انہوں کہا آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ نے کہا کہ آتی کہا فین مومنہ صحیح مسلم کے روایت اسے آزاد کر دو مومنہ ہے یہ مومن ہے یہ معلوم ہوا کہ مومن ہونے کے لیے یہ ایمان لکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے یہ بنیادی عقیدہ میرے بھائی بنیادی چیز ہے یہ اللہ ہر العالمین کے بارے میں لیکن لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے نہ عزب اللہ اور عام طور پر جمع میں بھونیفا رحمتہ اللہ علیہ کی تخلیق کا دعویٰ کرتے ہیں ان لوگوں میں سے اکثریت کا عقیدہ یہی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود نہ عزب اللہ ذالک جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے بلکہ ان تو یہاں تک ان کے شاگردوں نے بیان کیا ان سے صحیح طریقے سے صحیح صنعت کے ساتھ کہ امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اگر یہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ کی عرش کہاں ہے عرش کہاں ہمیں یہ نہیں معلوم آسمان پر ہے نیچے ہے زمین پر کہاں ہے تو آپ کہا کرتے تھے وہ بھی مسلمان نہیں ہے یہ کس کا عقیدہ امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ کا افسوس کی بات ہے مجھے معذرت چاہوں گا میں اپنے سامعین سے مشاہدین سے مجھے معاف کیجیے گا میں معذرت چاہتا ہوں آج جو اپنے آپ کے امام بونیفا رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کہتے ہیں حقیقت یہ کہ امام بونیفا رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین نہیں ہیں ان کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں ان کے عقیدے کو نہیں مانتے ان کے منحج کو نہیں لیتے وہ اس لیے عقیدے کے اندر ایمان میں ان کا وہ ان کے امام بونیفا ان کے امام نہیں ہیں عقیدے میں ان کے امام ابو منصور ماتردی ہیں ابو الحسن عشری ہیں ان کے امام امام منیفا کس چیزوں کے امام ہیں نماز کیسے پڑھیں گے روزہ کیسے رکھیں گے طلاق کیسے دیں گے نکاح کیسے کریں گے زکوٰۃ کیسے دیں گے اس میں امام ہیں لیکن عقیدے میں امام بونیفا رحمۃ اللہ علیہ ان کے امام نہیں ہیں اور یہ ان پر کوئی الزام نہیں ہے عقائد علماء اہل سنت دیوبند مولانا خال خیل احمد شاہ پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ بات بیان کی ہے پہلے یا دوسرے پیج کے اندر بیان کیا انہوں نے اس کے تعلق سے کہ ہم امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے فرو کے اندر اپنا امام مانتے ہیں عقیدے میں ابو حسن عاشری اور ابو منصور ماتوریدی کو اور تصوف کے چاروں سلسلے پر ان کے ہاں بیت ہوتی ہے اس کو بھی ذکر کیا انہوں نے حالانکہ چاروں سلسلے تصوف کے بعد کی پیداوار ہیں امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی چیز نہیں تھی یہ تصوف کے سلسلے جو ان کے ہاں ہیں نقش بندی سیر وردی چشتی اور سیر وردی چشتی قادری نقش بندی ہے جو چار سلسلے ہیں یہ سارے سلسلے بعد کے ہیں امام بونیفا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا تو ان پر باقاعدہ لوگ بیت لیتے ہیں جو ان کے علماء ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں باقاعدہ بیت لیتے ہیں ان چاروں سلسلوں پر تو امام بونیفا کا عقیدہ انہوں نے اپنایا نہیں کاش الٹا ہوتا امام بونیفا رحمۃ اللہ علیہ کو عقیدے کو اپنا دے امام بونیفا کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے ان کے شاگردوں نے صحیح صنعت کے ساتھ بیان کیا اس لیے ابنو حینف عنفی رحمۃ اللہ علیہ امام تحوی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طریقے سے احناب کے اور بھی علماء گزرے ہیں جن کا باقاعدہ عقیدہ صحیح تھا اور امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے پڑھتے صحابہ کے عقیدے پڑھتے لیکن نائنٹی نائن فیصد آج جو اپنے آپ کو امام منیفا کے مقلدین کہتے ہیں وہ سب کے سب عقیدے میں امام منیفا کو نہیں مانتے بلکہ پورے آج کے دور میں سمجھ لیجیے ان کے عقیدے کو نہیں مانتے صرف نماز کیسے پڑھنا ہے اور روزہ کیسے رکھنا صرف ان کو اس میں ان کو امام مانتے ہیں اور جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں ان کو امام نہیں مانتے یہ کتنا بڑا المیہ ہے میرے بھائیوں اور اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ حنفی نہیں ہیں حنفی وہ ہے جو ہم منیفا رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں پر عمل کرے ان کی ان کا قول ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ عرش کہاں نیچے ہے اوپر وہ مسلمان ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ صحیح حدیث مل جائے وہی ہمارا مذہب ہے ہماری ساری باتوں کو دیوار پر مار دو جو بات ہماری حدیث کے خلاف ہو کتنے مسائل سے انہوں نے رجوع کر لیا لیکن آج لوگ انہیں کی باتوں کو پکڑ کر کے رکھے ہوئے ہیں ان کے شاگردوں نے ان کی باتوں کو چھوڑ دیا جب انہیں حدیث ملی ان کے جو شاگردان تھے امام یوسف امام محمد امام ظفر کتنے مسائل میں سینکڑوں مسائل میں ان سے اختلاف کیا اور ان کے اپنے اپنے امام کے مسئلے کو چھوڑ دیا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں صحیح بات ملے حدیث صحیح مل جائے ہم پرانی بات کو چھوڑ دیں کیونکہ وہی معتبر ہے وہی حجت ہے امام کی بات اسی وقت حجت ہوگی جب وہ کتاب و سنت کے موافق ہوگی تبھی اس کی بات لی جائے گی اگر کتاب و سنت کے اجماع کے خلاف ہے تو اس کی بات ناقابل قبول ہوگی اور ہر امام نے اسی بات کی تعلیم دی ہے الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہالت بہت عام ہو چکی ہے اللہ کی ذات کہاں ہے نہیں معلوم لوگوں کو کلمہ لوگوں کو نہیں معلوم نبی کے بارے میں لوگوں کو نہیں معلوم اللہ کے سر کی سیرت کے بارے میں نہیں معلوم موٹی موٹی باتیں آپ پوچھیے نہیں بتا سکیں گے ہمارے نبی کی وفات کہاں ہوئی نہیں بتا سکیں گے اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت سے کب سرفراز کیا نہیں بتا سکیں گے انہیں اور کتنے سال آپ زندہ رہے نہیں بتا سکیں گے دنیا کے اندر کتنے سال مکے میں کتنے سال رہے مدینے میں کتنے سال رہے آپ نہیں بتا سکیں گے آپ کا نام نہیں بتا سکیں گے صحیح طریقے سے کلمہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھنا جانتے میرے بھائیوں اس قدر جہالت عام ہو گئی ہے بہت بڑی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں علماء کے اوپر ہیں اور کہ وہ اللہ کے دین کو حکمت کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں آج دنیا پیاسی ہے توحید کی آج دنیا پیاسی ہے سنت کی اور جب توحید و سنت ان تک پہنچتی ہے تو قبول کر لیتے ہیں کیونکہ توحید و سنت کے اندر اللہ رب میں تاثیر رکھی ہے قرآن میں تاثیر ہے اور اس طریقے سے حدیث کے اندر تاثیر ہے جب انسان کے سامنے قرآن کی عادتیں پیش کی جاتی ہیں حدیثیں پیش کی جاتی ہیں الحمد لوگ قبول کر لیتے ہیں تو بڑی ذمہ داریاں ہیں آج کے دور میں خاص طور سے اس قدر جہالت زیادہ عام ہو گئی ہے کہ لوگ دین کی جو بنیادی بنیادی باتیں ہیں اس کے بارے میں بھی لوگ نہیں جانتے تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو واقع ہو چکی ہے ایسے تجارت کی کثرت کی تجارت عام ہو جائے گی جیسا کہ حدیث صاحب کے سامنے گزر چکی ایسے ہی شوہر کی تجارت میں بیوی کی مدد کرنا بیوی کی معاونت یہ بھی ایسی نشانی ہے جو واقع ہو چکی ہے اور اس سے پہلے بھی حدیث صاحب کے سامنے پیش ہو چکی ہے عمر بن تغلب رضی اللہ سے روایت ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے قیامت کی نشانیوں میں سے کہ مال عام ہو جائے گا اور بہت بڑھ جائے گا تجارت عام ہو جائے گی جہاد بڑھ جائے گی ایک آدمی مال فروخت کرے گا پھر انکار کر دے گا اور کہے گا نہیں پہلے میں فنا تاجی سے مشورہ کر لوں اور ایک بڑے محلے میں کاتب تلاش کیا جائے گا لیکن نہیں ملے گا سن سے ہی کی روایت ہے اور یہاں لکھنے والے سے مراد جو ہے ہاتھ سے لکھنے والا انسان ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کاتب نہ ملے جو تجارت کے شروط کا ماہر ہو اور وہ بلا تما لوگوں کے تجارتی وقوت کو لکھے اگریمنٹ کو لکھے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے یہاں پر جی ہاں اس طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے مسد احمد کی کہ اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ قیامت سے پہلے صرف جان پہچان والوں سے سلام کیا جائے گا یعنی جن کو آپ جانیں گے انہیں کو سلام کریں گے اور دیگر کسی مسلمان کو سلام نہیں کریں گے تجارت اس قدر عام ہو جائے گی کہ بیوی اپنے شوہر کی معاون ہوگی اور قطع رحمی بھی عام ہو جائے گی کیا ہے قطع رحمی بھی عام ہو جائے گی تو یہ ساری دلیلیں اس بات کی کہ یہ ساری جو نشانیاں ہیں تجارت کا عام ہونا شوہر کی تجارت میں بیوی کی مدد کرنا یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں جو کیا ہے واقع ہو چکی ہیں اور واقع ہو رہی ہیں اسی پر آج ہم درس ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو دین پر قائم رکھے امین و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ وصاب اجمعین و جزاک اللہ وسلم علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ